ہم لوگ بھی فضائل والے ہیں لیکن صرف فضائل والے نہیں ہیں دوسرے صرف فضائل والے ہیں ہم فضائل والے بھی ہیں اور مسائل والے بھی ہیں یہی ہم میں اور غیروں میں فرق ہے دنیا صرف فضائل کے بیچ ہے ہم جتنا فضائل اس سے کہیں دادا ضرورت کس کی سمجھتے ہیں مسائل سیکھنے اور سکھانے کی بڑی پیاری حدیث امام مسلم نے نقل کیا اور حضرت امام بیگی رحمت اللہ علیہ نے شروع سننا اور مشکات میں بھی اس کو نقل کیا حضرت ابو مالک الاشری حارث ابو مالک الحارث الاشری کہتے ہیں بس اس کو ترجمہ کرتے جائیں گے سمجھ بہت ہو گیا اتحر و شطر المان تہور تہور نہیں پڑھنا کیا دونوں میں فرق ہے تا تا زبر کے ساتھ اس کا معنی الگ زیر کے ساتھ پڑھو گے اس کا معنی الگ ہے عربی زبان کا کمال ہے اور فتح کے ساتھ پڑھو گے تہور تہور تہور اگر تینوں پڑھ معنی بدل جائے گا اس لیے یہاں کیا ہے در وزو کردا وضو کو ٹھیک ہے تہور تہور پاک ہونا اور مراد یہاں وضو ہے کیا وضو اور تہور پڑھیں گے تو وہ پانی جس سے آپ پاکی حاصل کریں گے اور تہور پڑھیں گے تو وہ برتن جو پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی میں استعمال کریں گے وضو وضو اور ویزو اور ایک فارسی کہاوت ہے اس کو یاد کر لیں کبھی نہیں بولے وزورا در وزو وزورا در وضو کردہ وضو کن وزورا در وضو کردا وزو کن کیا مطلب وضو کو وضو میں رکھو اور وضو کر لو وضو کو وضو میں رکھو اور پھر وضو کر لو وزورا درویزو کردہ وزو کن تو یہاں اتہور اتہور ہاں؟ کیا تہور اتہور شطر شران مراد یہاں وضو ہے کیا ہے اتہور شطر المان اور ایمان سے مراد نماز ہے کیا ہے نماز کیا مطلب ہے وضو آدھی نماز ہے کیا ہے آدھی نماز وضو کتنا اونچا مقام یعنی آپ ذرا دیکھیں آدمی کو نماز پڑھنا کب تک بھاری ہے جب تک وضو نہ کر لے کیا خیال ہے آپ لوگ ارے بھائی وضو ہے نماز پڑھ لو فرصت ملے ورنہ بعد میں ہر آدمی سوچتا ہے کہ آدمی کو سستی کاہلی کب تک ہے جب تک وضو نہ وضو کیا تو سوچتا ہے چلو اب نماز پڑھنے اور ثواب کے اعتبار سے اور ایمان سے مراد کیا ہے کیوں شریعت میں کتاب و سنت میں نماز اتنا بڑا حصہ ایمان کا ہے کہ نماز کو سراپا ایمان وما کان اللہ ایمان کم اے سلاوات کم قرآن پاک سرت البقرہ کی شاید میں اللہ نے نماز کا نام کیا رکھا ہے ایمان آگے بڑھو الحمد للہ تمل المیزان اور ایک بندہ اگر ایک الحمد پڑھتا ہے تو اتنی نیکی اللہ دیتا ہے جس سے نیکی ودر کرنے کا ترازو ماشاء اللہ کیا خیال ہے ہمارے پاس ہے نا فضائل لیکن صحیح فضائل گڑھے ہوئے فضائل نہیں نمبر دو نمبر تین وسبحان اللہ والحمد للہ اور اگر بندہ سبحان اللہ کے ساتھ کیا پڑھ لے الحمد دو رب سبحان اللہ والحمد للہ اگر سبحان اللہ والحمد للہ دونوں کل میں پڑھا تو تملان او تم لو ماں بہن سما ابرد اللہ اتنا ثواب دے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے لیکن یہی زبان گیوت کرو تو جہنم قطات اور اگر اسے سبحان اللہ الحمدللہ چلتے پھرتے پڑھے تو ماشاء اللہ اتنی نیکی کے ترادو بھر جائے اور زمین آسمان کا خلا بس بشرطے کی انسان ذکر لسانوں کا کوشش کرو کہ زبان تمہاری ہر وقت اللہ تعالی کے یاد ذکر سے رہے آگے وسلا تو نور نماز کیا ہے بھائی بتاؤ کیا مطلب ان نماز پڑھو گے تو اللہ ایسا نور دے گا کہ وہ نور ہمیشہ تم کو نیکی کروائے گا برائی نہیں کروائے گا جو بے نمازی بدبخت ویسے نور سے محروم ہے تو حرام کاموں سے کیسے بچے گا بے نمازی کی بدبختی ہی بدبختی ہے کوئی معمولی جرم نہیں ہے وہ سلا تو نور نماز کیا ہے نور ہے بے نمازی نور سے محفوظ کتنے بھی لائٹیں رکھے لیکن نور ایمان سے محفوظ ہے گھر منور ہے محل منور ہے روشنی اور لائٹنگ کی کمی نہیں لیکن اس کا دل جو ہے ادھیرے میں ہے نور ایمان سے وہ محروم ہے ٹھیک ہے نا آگے وہ سدا کا تو برہان صدقہ کیا ہے برہان دو چیزوں کا برہان نمبر ایک مومن ہونے کا کی نشانی ہے اللہ کے راہ میں و سواب کے لیے کون خرچہ کرے گا ایمان کھوٹا ہوگا شرک ہوگا تو بابا کی گرامی تو دے دے گا پچاس ہزار کی چادر چڑھائے گا لیکن کبھی کسی گریب کی مدد نہیں کرے گا کیوں نور ایمان سے وہ محروم ہے نمبر دو برہان منابر قیامت کے دن اس کے سچے مومن ہونے کی برہان اور دلیل ہوگی آگے وہ صبر صبر جو ہے ضیا ہے ہاں؟ ضیا کے معنی بھی روشنی نور بھی روشنی اور صبر بھی روشنی لیکن دو لفظ ہیں سلاد کے لیے نور کا لفظ اور صبر کے لیے یار ہاں۔ القمر نور او شمس ہاں۔ ارے بولو بیٹے جال نور انور شمسا شمسا جال شمس کمر کو نور قرار دیا یہ بڑا اہم نقطہ ہمارے شیخ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمان رحمۃ اللہ علیہ مرعات کے اندر نقل کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نور کس کو کہا اللہ کے رسول نے تو نور لیکن وہ صبر یعنی اللہ تعالیٰ نماز سے بھی نور عطا کرے گا لیکن نماز سے بہت بڑا نور اللہ تعالیٰ صبر سے عطا کرے گا کیوں اللہ نے قرآن پاک میں سورج کو ضیا قرار دیا اور چاند کو نور چاند کی روشنی چھوٹی اور سورج کی روشنی بڑی اب یہاں کہیں گے اس کا مطلب نماز چھوٹی عبادت اور صبر بڑی عبادت کوئی کہہ سکتا ہے نا تو ایک چیز یاد رکھیے گا جتنی نیکیاں ہمارے ساتھی یاد رکھیں جتنی نیکیاں جنت میں لے جانے والی ہیں اور خاص طور سے خاص طور سے رات سورت رات اور اس کے بعد سورت فرقان عباد الرحمان عباد الرحمان لدین شونا جنت میں لے جانے والے سارے اعمال کو اور سورت دہر ان دونوں صورتوں کو مطالعہ کریں گے عباد الرحمان جتنی نیکیاں کرتے ہیں ساری نیکیوں گنانے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے چونکہ وہ صبر نہیں سمجھے صبر کسی کا محتاج نہیں لیکن ساری عبادتیں صبر کی محتاج ہیں جب تک صبر نہیں کریں گے نماز نہیں جب تک صبر نہیں کریں گے حج نہیں جب تک صبر نہیں کریں گے صدقہ نہیں ہاں ہر عبادت دین کا ہر عمل کس کا محتاج ہے ہاں؟ علیہم من کل باب علیکم بیما صبر تم تقریباً نو دس نیک امال بیان کیا اور آخر اللہ نے فرمایا فرشتوں نے کیا کہا تم پر سلامتی ہو اور تمہیں جنت میں یہ مقام اس لیے ملا بیما صبر تم جی دنیا میں تم صبر کرنے اب تو کوئی اشکال نہیں رہ گیا کہ یہ کیسے نماز چھوٹی اور صبر بڑا تو یہ یاد رکھیے گا آخر قرآن حجت اللہ کا اور قرآن تمہارے اوپر حجت ہوگا یا تمہارے لیے حجت کیا مطلب قرآن پڑھو گے انشاءاللہ اللہ قرآن پڑھو گے قرآن پر عمل کرو گے قرآن کا حق ادا کرو گے تو قیامت کے دن قرآن تمہاری کیا کرے گا شفات ہو جت اللہ کا اور اگر قرآن کو تم نے چھوڑ دیا قرآن کا حق ادا نہ کیا تو قرآن تمہارے خلاف شفا شکایت کر کیا کرے گا شکایت کرے گا ہر آدمی اپنا انجام سوچ لے قرآن یا تو کیا کرے گا شفاعت یا کیا کرے گا شکایت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہر ہم میں سے ہر انسان کے لیے قیامت دن قرآن شفاعت کا ذریعہ بنے شکایت نہ کرے ورنہ کیا ہوگا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن اور جس کی شکایت قرآن نہ کرے رسول بھی نہیں کریں گے کیوں اللہ میں ان بدبختوں کی کیسے شفاعت کروں انہوں نے تو قرآن کو بالکل بالائے تاک رکھا تھا آخری چیز کل الناس یغدو ہر مسلمان ہر انسان صبح کرتا ہے کیا کریں چاہے اٹھے یا نہ اٹھے سویا رہے اب جگہ بھر صبح تو سورج طلوع ہوا صبح ہو گئی فکل الناس یغدو ہر انسان صبح کرتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن فمو بے کوہا او مو بے کوہا موڑتے کوہا کچھ لوگ صبح ایسی ہوتی ہیں کہ صبح ہوئی تو اپنے آپ کو جہنم سے آداد کرا لیا اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صبح ہوئی رات بھر تو جہنم سے آداد تھے لیکن صبح ہوئی تو جہنم کے مستحق ہو گئے کیا مطلب ایک انسان صبح کیا رات ہوئی ابھی تک اتنی نیکیاں نہیں کیا تھا کہ وہ جنت کا مستحق ہو لیکن صبح ہوئی شام ہونے کے پہلے پہلے کوئی ایسا زبردست نیک عمل کر دیا کہ اپنے نیک عمل کے برکت سے اپنے آپ کو موڑتے کو ہاتھ جہنم سے آزاد کرا لیا جنت کا مستحق ہو گیا او موبے کو ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صبح کیے تو جہنم سے آزاد تھے ابھی جہنم کا مستحق نہیں تھے او مو بے کوہاں لیکن صبح ہونے کے بعد شام ہونے کے پہلے پہلے ایسے جرائم کر ڈالے کہ سورج گرو ہوتے ہوتے وہ جہنم کے مستحق ہو گئے ان نسایا کم نسایا کم لوگوں ترا یاد رکھنا صبح تو ہر ایک کرتا ہے کوشش بھی کرتا ہے لیکن ہر ایک کی کوشش جدا گانا کوئی جنت کی کوشش اور کوئی جہنم کی کوشش اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ سب کو عمر کے توفیق سے فرمائے اب میرے خیال بس کر دی ہاں؟ اب کچھ لوگ گھڑی دیکھنے لگے ہیں باقی ہاں؟ ان شاء اللہ کل چلو صبح نقل ہنا بھی ہم دیکھا شد اللہ اللہ استغفرک